شرکت بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس مقدس مجلس کی برکات حاصل کرنے کے لیے اس میں شرکت ہوئی ہے اور میں کل لمبے سفر سے واپس آیا تھا اور آج کوئی بیان کرنے کی یا سفر کرنے کی زیادہ ہمت نہیں تھی لیکن اس مجلس سے پیچھے رہنا بھی میرے لیے مشکل تھا یہاں حاضر ہو کے واپس جانے کی اجازت مانگی تو حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آپ مائک پہ آ کے اتنا کہہ دیں کہ میں واپس جا رہا ہوں تو بہرحال ایک بات کہنے کی انہوں نے فرمایا ہے تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اس سلسلے میں دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اہل مکہ کلام کرتے تھے اعتراضات کرتے تھے تو حق تعالی شاہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واضح کرنے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ انما آئزکم بواحدہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کروں وہ نصیحت کیا ہے کہ تم لوگ دو دو آدمی مل کے تین تین مل کے یا اکیلے اکیلے ہو کے دیانت داری کے ساتھ غور کرو اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کرو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کہیں جنون نظر نہیں آئے گا پاگل پن نظر نہیں آئے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سچے نبی کی صداقت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جنون اور پاگل پن نہیں ہوتا اور مرزا کہ حالات پہ اگر آپ غور کریں تو قدم قدم پہ آپ کو پاگل بند نظر آتا ہے تو اس کے حالات میں سے ایک ایک حالت جو ہے وہ اس کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی سچا نبی کبھی نہیں ہو سکتا خالص جھوٹ ہے ایک بات تو میں یہ ضمن ویسے ہی کہہ دی میں نے دوسری بات وہ یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں وہ اصل میں میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہیں ختم نبوت پہ جان نثار کرنے والے لوگ زندگیاں نثار کرنے والے لوگ مولانا اللہ وسایہ صاحب ان کی داڑھی جب نہیں آئی تھی اس وقت بھی یہی کام کر رہے تھے جب ان کی داڑھی سیاہ تھی اس وقت بھی یہی کام کر رہے تھے آج ان کی داڑھی مکمل طور پہ سفید ہو گئی ہے اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہی کام کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ کے پاس جائیں گے ایک طبقہ تو یہ ہے اور ایک طبقہ ہے قادیانیوں کا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت چھوڑ کے یہ دامن عذاب پکڑا ہوا اور ایک طبقہ ہے درمیانہ درمیانہ افسران کا وزراء کا وہ مسلمانوں کا دباؤ دیکھتے ہیں تو ادھر جھک جاتے ہیں اور کبھی مفادات دوسری طرف نظر آتے ہیں تو قادیانی تو نہیں ہوتے لیکن قادیانیت نوازی آ جاتی ہے ان سب سے ایک ہی بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھے غور کریں کہ مرنا ضرور ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ضرور جانا ہے اور قبر سے نکلنے کے بعد میدان معاشر میں بھی ضرور جانا ہے اور یہ وہ میدان ہوگا کہ جس میں انسانیت چاہے گی کہ سفارش کوئی کرے تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے سارے سچے پیغمبر یہ کہیں گے معذرت کر دیں گے اور وہاں سفارش کرنے والے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں اگر کسی کو نجات ملے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے گی تو خدا میں ختم نبوت بھی یقین رکھیں کہ آج ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا سلا میدان معاشر میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی شکل میں ملے گا اور قادیانی یا قادیانیت نواز وہ بھی غور کر لیں کہ آج ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کل کو ہم نے کن کے سامنے جانا ہے کیا ان کی شفاعت ہمیں مل جائے گی بس یہی ایک قابل غور بات ہے جو تینوں طبقات کے لیے ہے کہ وہ یہ غور کریں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کے کوئی اور جگہ ہے نہیں ہے اس لیے بس انہی کے پاس جانا ہے ہم مطمئن ہیں اس لیے کہ ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حسب توفیق کام میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے دو طبقات بھی غور کر لیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور خصوصاً ہمارے بھائی شمس الدین جو کہہ رہے تھے کہ میرے والدین کے لیے دعا کرو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو بھی ہدایت دے اور ان کو ہدایت کا مینارہ بنائے اور بہت سارے لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت دے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین